مرزا میں جانتا ہوں تیرے پیروکار اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں تیرے پیروکار ہر ملک کے ایمان اقتدار میں پہنچ چکے ہیں میں جانتا ہوں پاکستان میں مجھ پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے میرا یہ عمل بھی شامل ہے کہ میں تجھے گالیاں دیتا ہوں اور ان گالیاں دینے کو فخر سمجھتا ہوں عبادت سمجھتا ہوں خدا کی قسم تو میرے سامنے ہوتا میں تیری گردن کا خون پینا بھی سعادت سمجھتا تیرے ٹوٹے کرنا بھی سعادت سمجھتا تو نے میرے نبی کو معمولی سمجھا تو نے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا اور غریب تیرے اوپر نفرت کر کے تھوکنا میں سعادت سمجھتا ہوں تیرے پیروکار ہمیں جیل کروا سکتے ہیں ہمیں پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں ہمارے ہونٹوں سے فوجے فصل کا پیارا تو نہیں چھین سکتے ہمارے پیشانیوں سے رب کا سجدہ تو نہیں چھین سکتے ہمارے ہونٹوں سے نبی کے قدموں کے وہ بوسے تو نہیں چھین سکتے جو ہم اپنے رب سے قیامت کے دن مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے اپنے نبی کے پاؤں کے بوسے مانگیں گے اپنے نبی کے پاؤں کے جوتے کے خاک کے بوسے مانگیں گے اپنے نبی کی راہ گزر کے پوزے مانگے گے تم ہمیں محمد عربی سے کاٹنے والے ہو حکمرانوں نبی تمہارا بھی نبی ہے ہم سب کے نبی ہے کتنے پیارے نبی ہے کتنی شفقت والے نبی ہے میرا اور تمہارا ان کے بغیر ہے کون ہمارے پاس اور کوئی سہارا کیا ہے اس نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا جس نے اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی آ جائے اس کے لیے ہماری پہ نرمی نہیں اللہ کی قسم موت آ سکتی ہے ختم نبوت سودا نہیں ہو سکتا اور پھر میرے نبی ستائیس مرتبہ جنگوں میں نکلے نے نبی کی شان گھٹانے کے لیے کہا کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے گھر بیٹھ کے پیپسی پیو برگر کھاؤ بڑا جہاد ہے نہیں ظالم نہیں اپنے خون کے کے بھی فدائی کاروائیوں کے جال بچھا کے بھی بتاتے رہیں گے اصلی جہاد وہی ہے جو آقا نے خطر میں کھڑے ہو نعرہ